وہ خود جو بہت کم وہ کم تد خلو جنت اور رب کم او کما کالا علیہ سلاۃ و محترم سامعین او دینی بھائیو آج ہمارے بڑے خیر و برکت کا دن ہے آج کا دن جو ہے یوم النہر ہے سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ان تمام بھائیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج حج مبرور بنائے اور صحت اور عافیت کے ساتھ انہیں اپنے وطن اہل و عیال تک لائے پھر اس کے بعد ایک دعا اور ہم کرتے ہیں سعودیہ عربیہ متحدہ عرب امارات اور اسی طرح سے بحرین اور مغرب کے جو شہدا اللہ تعالیٰ نے جن کو شہادت نصیب فرمائی ہے انہیں جنت میں آرام مقام و مرتبہ عطا کرے اور پھر ان کے اہل ویال کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل اور نعم البدل عطا کرے محترم بھائیو یہ آج یوم النہر ہے نبی علیہ اللہ رب العالمین کے نظر نے یہ دن جو ہمارا ہے وہ بڑا تاریخی دن بنایا ہے اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ سلاط و سلام سے ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ سلاط و سلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو دبا کریں ابراہیم علیہ سلاط اسلام اٹھے اور کہا یا بنیا انی اور انی کا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں فن مادا پرا بیٹے بتا تیرا کیا ارادہ ہے تو کیا چاہتا ہے تیرا کیا بخش ہے تو کیا چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ اسلام کے سوال پر بیٹے نے کہا یا اب فالمات عمر ستا انشا اللہ والد محترم جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے اس میں رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دونی ان شاء اللہ ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے اللہ رب العالمین نے اس قصے کو بیان کیا ایک تو یہ بات وعدے کر دی کہ آج ہمارا دن جو ہے یوم ہے یہ بڑا تاریخی دن ہے یہ بڑی یادگار ہے ابراہیم علیہ سلاۃ وسلم کی اور وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک وفادار اولاد کو ایک نیک صالح اولاد کو اپنے باپ کی فرما برداری کس طرح سے کرنی چاہیے یہ معاملہ ہے جان دینے کا باپ کہتا ہے یا بنیا انی اور انی ادب بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیرا کیا خیال ہے بچہ انکار کرنے کے بجائے اپنی گردن رب کے سامنے رب کے حکم کے سامنے جھکا دی اور کہا یا اب اتیفال مات عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہ تعالیٰ یہی فرما برداری آج کی بھی اولاد کو نصیب فرمائے مصور کھینچو نقشہ کی جس میں یہ رسائی ہو ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر گردن جھکائی ہو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے یوم رکھو آج ہی کا دن تھا اور تقریباً یہی ٹائم آپ نے مینا کے میدان میں خطا خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو بڑا زبردست خطبہ دیا تھا جس کا ایک حصہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے نبی علیہ سوراج نام نے فرمایا یا الناس یا الناس آپ اٹھنی پر سوار تھے لاکھوں کی تعداد میں مینا کے میدان میں آپ کے دیدار کے لیے بے قرار آنکھیں کھول کر کر کے آپ کی طرف متوجہ تھے آ نے فرمایا یا الناس اے لوگوں یاد رکھو اتقو ربکم وسلو ہم وسومو وسوم رَبِّكُمْ او کما کالا رحی والسلام نبی علیہ سلاط اسلام نے پانچ بہترین قسم کے اعمال جن کی بنا پر انسان ایک مسلمان یا کوئی قوم دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزار سکتی ہے اور آخرت بھی کامیابی سے سرفراز ہو سکتی ہے آپ نے پانچ باتیں بیان کیا نمبر ایک آپ نے فرمایا سلسا اتقو ربکم نمبر دو آپ نے فرمایا سلو خم نمبر تین آپ نے ساتھ مراسوم رحم وسوم سومو شہر آپ نے ساتھ میں پہلی چیز اتو ربکم لوگوں اللہ تعالیٰ کے بندو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو اپنے رب کا خوف کرو دل میں اتنا ڈر اور اتنا خوف ہو کہ جس کی بنا پر اللہ کی فرما برداری کرنا اور برائیوں سے بچنے پر تمہیں آمادہ کر دے آج سب سے بڑا معاملہ یہ ہے دوستو ہمارے دلوں سے تقوا نکل گیا تو نہ ہمارے آنکھیں گناہوں سے محفوظ ہیں نہ ہمارے کان گناہوں سے محفوظ ہیں نہ ہمارے ہاتھ گناہوں سے محفوظ ہیں ہماری ساری ہماری زبان بھی برائیوں سے محفوظ نہیں کیوں سب سے بڑا ضروری فریدا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور دل کی اصلاح کا دار و مدار تکوا پر ہے آپ نے سب سے پہلا پیغام یوم رکھو قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو جو دیا تو تکور اب لوگو اپنے اپنے اپنے رب سے ڈرتے رہو میرے بھائیوں یہ رب کا ڈر اور یہ رب کا خوف ایسا عمل ہے انسان کے دل میں جب تک آ گیا آپ نے ساتھ رمایا اے لوگوں سن لو ان نفل مسگا جس جسم کے اندر ایک گوشت کا تھڑا ہے ادا سلوح سلوہل جسد کلو اگر وہ درست ہے تو جسم کے سارے آدھا درست ہو جاتے ہیں اور اگر وہ خراب ہو جائے تو جسم کے سارے آدھا خراب ہو جاتے ہیں اللہ اللہ سن لو وہی القلب وہ دل ہے سب سے پہلا فریدہ ہے دوستو دل کی اصلاح ہونی چاہیے اور جس دن ہمارا دل اسلام ہمارے دل کو اصلاح ہمارا دل سدھر گیا ہمارا دل اچھا بن گیا ہمارے دل کی اصلاح ہو گئی رب العالمین کا اعلان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من بے قلب ان سلیم جس دن دنیا کی ساری چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی اس موقع پر یہی دل انسان کا قلب سلیم انسان کو فائدہ پہنچائے نمبر دو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے ایمان اور توحید اور تقو اللہ کے بعد دوسرا پیغام یہ دیا امت کو سلو ہم سکم لوگوں پانچ وقت کی نماز پڑھنا پچ وقت نماز کی پابندی کرنا نماز کو ترک نہ کرنا اور یہی نماز نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے انسان کی زبان بھی سدھرتی ہے انسان کے اخلاق بھی درست ہوتے ہیں انسان کے کردار بھی درست ہوتے ہیں ہیں انسان کے اعمال ساری چیزیں انسان کی درست ہوتی ہیں اگر انسان کی نماز درست ہو جائے اور نماز کا پابند ہو جائے رب العالمین نے لیے فرمایا تنہا انل فہشا بن کر اے لوگوں نماز کی پابندی کرو خوشو خوبو کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھو اور پچمکتا نماز کی پابندی کرو کیوں یہی نماز میں برائی سے بے حیائی سے حرام کاموں سے اور ناجائز چیزوں سے روکنے والا عمل جو ہے یہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نماز ہی بنائے آج مجھ جب تک صحابہ کرام ہمارے اسلاف نماز کی پابندی کرتے رہے اس وقت تک مسلمانوں کا دنیا دنیا میں عروج تھا اور نماز کی ایسی بے پابندی نہ بیماری میں چھوڑے نہ بارش میں چھوڑے نہ سردی میں چھوڑے نہ گرمی میں چھوڑے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں سامنے دشمن بھی کھڑا ہے تیروں کی بوشار ہے اور تلواریں چل رہی ہیں اس وقت بھی نماز کا وقت آ گیا آ گیا لڑائی میں اگر وقت نماز کب لڑو ہو کے دمی بو ہدایت ایسے موقع پر بھی مسلمانوں نے نماز نہیں چھوڑی آج ہم نے نماز کو چھوڑا میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں ترق کر دیا کیوں یہ نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ذکر اللہ اکبر اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فد قرونی اد مجھے یاد رکھو گے تب ہم تمہیں یاد رکھیں گے اگر تم مجھے بھلا دو گے تو ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے نمبر تیس تیسرا بڑا اہم پیغام جو نبی علیہ السلام نے یوم النہر کو میدان میدان مینا نے آپ نے دیا تھا وہ دوستو بڑا اہم ہے آپ نے ساتھ نمایا وسوم اے لو رمضان کے روزے کی پابندی کرنا نوافل روزوں کا خیال رکھا رکھنا ہمارے ہمارے سامنے دوستو دو قسم کے روزے ہیں ایک تو رمضان کا فریدا روزہ ہے اور دوسرے نوافل روزے ہیں ابھی اس کا روزہ تھا یوم عرفہ کا روزہ ہے محرم کا روزہ آ رہا ہے اور ہر مہینے میں تین دن کا روزہ روزوں میں اللہ نے بڑی خطر و برکت رکھی ہے تزکیت نفس کا اس نفس کو پاک کرنے کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے روبے میں رکھا ہے رب العالمین نے ارشاد رمایا کامیاب وہی ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں جس نے اپنے نفس کو پاک کیا قد افلح من من وقد خواب دشاہا کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گلادتوں میں چھوڑ دیا یہ رما ہے رمضان کا روزہ اور یہ نفلی روزے تزکیے نفس کے لیے بہترین آمار ہیں اسی لیے نبی علیہ السلام سامنے ساتھ رمایا صحاب کرام کی ایک بڑی جماعت جس میں آنا سبر مالک حضرت عبداللہ بن عباس ابو حرینا حضرت علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا سوم و شہر سبری و سیام و سلاست ایام من کل شہر یوز ہے بننا وحر صدر اے لوگوں رمضان کے روزے رکھو اور رمضان کے بعد جس نے ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھ لیا رمضان کا روزہ ہر مہینے میں تین دن کے نفلی روزہ رکھا جس نے یوز ہے دل کے اندر نفس میں جتنی جنازتیں جتنی برائیاں اور جتنے برائیوں کے جذبات ہیں روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو اکھیڑ کر کے پھینک دیتا ہے انسان کا تذکرہ یہ نفس ہو جاتا ہے اسی لیے رسول نے فرمایا کامیابی تمہاری تسکیے نفس میں ہے اور تسکیے نفس کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اکولوں و قولی ہاں کل دم بھی ہوں الحمد للہ وقفا وسلام الدین وادن اما بعد چوتھا عمل یا چوتھا پیغام جب یہ رہی سرات سامنے آج کا دن یوم ہے میدان میں نہ بھی اونٹنی پر سوار جو چوتھا بڑا زبردست پیغام دیا تھا آپ نے ساتھ نمایا زکات اے لوگوں اپنے مال کی زکات نکالنا صدقات و خیرات کرتے رہنا ایسا نہیں کہ رمضان میں زکات نکال دیا اب اس کے بعد کبھی مال خرچ نہ کرنا نہ کرو اپنے مال کو برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے انسان کا دل اتنا صاف ہو اتنا کھلا ہوا ہو اتنا بڑا دل ہو کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم آئے گردن جھکا کے قبول کر لے اللہ رب العالمین دل کو کھلا کھول دے شرح صدر کر دے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نیکیوں کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا کر دے کتنا بھی مشکل سے مشکل حکم آئے لیکن رب کی فرما برداری میں اپنی خوش نصیبی سمجھنے لگے اس کو کہا جاتا ہے شرح صدر یہ بہت بڑی نعمت ہے منہ سلام اسی چیز کی دعا مانگتے تھے رب صدری سدری وی امری عقدتم من لسانی یس کہ اگر ہمارا شرح صدر ہے ہمارے دل کو اللہ نے کھول دیا ہے حق کے لیے و ثواب کے لیے اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے تو دنیا میں کبھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو جنت دینا چاہتا ہے اور اللہ اسے ہدایت دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اور صدر کے اسباب میں سب سے بڑا سبب کتاب اللہ اللہ اور سنت رسول کے روشنی میں اپنے مال کو اللہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا مزکات نکالنا و خیرات نکالنا یتیموں اور پریشان ہر لوگوں کے کام آنا انسان بڑی محنت سے مال اکٹھا کرتا ہے مال کی محبت ظلم حب النساء والبنین والقناطیر المقنطرتی من کراطی رکن محبت اللہ نے پیوست کر دی ہے جو انسان محبت کو کچلتے ہوئے اپنے نفس کو دباتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو حق کے لیے اپنی فرما برداری کے لیے کھول دیا کرتے ہیں نمبر پانچ پانچواں عمل جو بڑا اہم اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا تھا وہ خود جیسا تم اے لوگو یہ اللہ کا گھر خانے کعبہ ہے اس کا برابر حج کرتے رہنا حج کا اور عمرے کا حکم دیا نبی علیہ سراب سامنے اللہ نے ساتھ رمایا اے اللہ للناس اے لوگوں جب تک یہ کھانے کعبہ موجود ہے اور دنیا کے مسلمان خانے کعبہ کا حج اور عمرہ کر رہے ہیں تبھی تک اللہ تعالیٰ دنیا کو کھانے کعبہ کو اس دنیا میں قائم رکھے گا اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا اے لوگوں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہی مسلمان خانے کعبہ کا حج کرتے رہیں گے انسان دنیا میں ایران توران لا عرب اجم لاکھوں کو خرچ کر کے صرف ایک گھر اللہ کا ہے اس کے ارد گرد گھومنے کے لیے طواف کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ مکہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس بندے کا بڑا گہرا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے اسی لیے نبی علیہ ہی سباب نے میں رمایا دنیا کا جو انسان حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے اللہ اس کو اپنا مہمان بنا لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ کا مہمان بننا ہے تو خانے کا حج ہے آپ نے شاست رمایا اے لوگ وہ بھائی تک کعبہ کا حج کرتے رہنا یہ سب نمبر نمبر چھ اللہ اکبر واتی ادا امر تم اللہ اکبر دنیا کی اور آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہو تو یاد رکھنا تم پر ضروری ہے کہ تم واقعی جو تمہارے امر والے ہیں انہی کی تم اتباع کرو وہ کون سے ہیں نمبر ایک اللہ نمبر دو رسول نمبر تین حکام وقت جو ہیں ان کی احتیاط کرنا علما الذین اتی رسول اللہ نے سمایا اللہ کی احتیاط کرو رسول کی احتیاط کرو اور اول العمر کی احتیاط کرو ہمارے جو حکام ہیں ہمارے جو حکمراں ہیں ان کی احتیاط فرما برداری جب تک شریعت کے خلاف ان کا کوئی حکمراں ہو اس وقت تک ان کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا ضروری ہے میرے ان کے حکم کو ماننا ان کی اطاعت کرنا اگر کوئی بات ہمارے خلاف پڑتی ہے تو خاموشی اختیار کرنا ان کے خلاف مظاہرہ کرنا خروش کرنا اور بغاوت کرنا اور ان کے تختے کو پلٹنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے نبی علیہ شراط اسلام نے اس امت کو یوم النہر میں آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل اعلان کیا تھا مسلمان ہو خبردار اپنے حکام کے تحت کرنا ان کے خلاف کبھی خروج نہیں کرنا اسی طرح سے آج کا بہت بڑا فتنا ہے میرے بھائیوں آج بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کے کریں علماء حق علماء ربانی جو ہیں ہم ان کے احتیاط کریں وہ جو فتوا دیتے ہیں جو باتیں بتاتے ہیں جو حق گوئی سے کام لیتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بتاتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس وقت علماء کی احتیاط کرنا اور علماء کے باتوں کو قبول کرنا یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرق قرار دیا ہے علماء ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے رب العالمین نے کا حکم دیا نمبر دو ان کل تم اے اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو تم علم والوں سے اور علماء سے پوچھ لینا اسی طرح سے میرے بھائیوں ماں باپ ہیں ان کی فرما فرما برداری اولاد پر ضروری ہے بیوی عورتیں ہیں ان کے اوپر شوہر کے تحت ضروری ہے ہر وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سرپرست بنایا ہے حکم والا ہے اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کرا دی ہے دوستو یہ چھ باتیں ہیں اور سب ہمارے ساری بیماریوں کا علاج ان چھ باتوں میں آ گیا اب آگے رسول فرماتے ہیں تد کھولو جنت اگر تم نے ان اہم حال کو بجا لیا بجا لایا اور یہ نئے کیا تم نے کر لی میری ان چھ باتوں پر اگر تم نے عمل کر لیا تد کھولو جنت تو سیدھے اللہ تمہیں اپنی جنت میں پہنچا دے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے موہی بنائے سنت بنائے سارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے الہ ہم میں جو مقروض ہیں قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے الہ العالمین حق اور باطل کے مقابلے میں مسلمانوں کو اہل حق کو ادا فرما ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم نعمان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ ان کی جان ان کے بار کی حفاظت فرما اے اللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رہی الدولہ اور ان کے ساتھیوں کو ہر بھلا ہر آفت سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ القاسمی کو اللہ تعالیٰ ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان سے اچھے کام لے ہر برے کام سے ہر غلط کام سے ہر غلط فیصلے سے جس میں آپ کی نہ اللہ آپ کی ناراضگی ہو ویسے چیزوں سے ان کو محفوظ رکھے اور ہر ایسا کام جو آپ کے لیے آپ کی جس میں آپ کی رضا ہے ملت اور امت اور قوم کا فائدہ ہے ملک اور وطن کی فلاح بابودی ہے اللہ ہر ایسے کام کو انہیں کرنے کی توفیق نصیب فرما لان ہمارے بھائی سے ہیں حج میں گئے حج قبول فرما یہ جتنے نماز میں آئے ہیں ان کی نماز قبول فرما جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کے روزے کو قبا اور العالمین سب سے بڑی چیز ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر پھر اس کے بعد دائرت الشور اسلامیہ کا شکر ہم سارے ساتھی ادا کرتے ہیں شیخ سلطان کا شکر ادا کرتے ہیں حکومت شارکہ کا جو جنہوں نے ہمارے لیے اس طرح اردو دھا کے لیے اتنی بڑے عیدگاہ عطا دیے دی ہے اور جہاں ہم سارے ساتھی بیٹھ کر کے دین کی باتیں سنتے ہیں اور دین کی باتیں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ان چھ باتوں کو یاد رکھو تکوا پیدا کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اسی طرح سے اسی طرح سے تم روزہ رکھو اور حج بہت اللہ کرو اور سب سے بڑی چیز میرے بھائیو وہ آتی اوزا امر اپنے بڑوں کے ساتھ کرو رب لہٰذا